ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز ومكرم سامعين وحاضرين جمع ہمارے ملکوں میں جہاں بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے اور بہت ساری بدعات جہاں بڑی دھوم دھام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اشراف اور فضول خرچی کے ساتھ منائی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بدعت رضی الاول کے اس مہینے میں عید النبی کے نام سے معروف اور مشہور ہے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہمارے ملکوں میں لوگ مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں روڈوں کو اور مکانات کو باقاعدہ سجاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منایا جاتا ہے باقاعدہ مظاہرے کیے جاتے ہیں جلوس نکالا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلوس کی قیادت کوئی غیر مسلم کر رہا ہوتا ہے بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے عقیدت کے نام پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں حالانکہ جب اس کے بارے میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہیں خلفۂ راشدین ہیں ام کرام ہیں ان کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چیز دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود تھا نہ خلفائے راجدین کے زمانے میں نہ ہی آپ کے بعد جو تعبیر گزرے ہیں تین صدیوں تک اس بدعت کا اس عمل کا کوئی وجود نہیں تھا چوتھی صدی ہجری کے اندر عبیدیوں نے رافضہ نے اور جو ہے باطنیوں نے مصر کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا اور شروع شروع میں چھ طرح کی میلاد لوگ مناتے تھے چھ طرح کی میلاد ہوتی تھی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر نمبر دو علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر نمبر تین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر نمبر چار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر پانچ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت پر اور نمبر چھ جو حکمراں ہوتا تھا اس کی ولادت کی مناسبت سے لوگ جشن مناتے تھے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چھ طرح کی بدعتیں منائی جاتی تھیں اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے اس کے موجود رافدہ ہیں باطنی ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں انہوں نے ان بدعت کا کو ایجاد کیا حضرت و بکر کی ولادت پر کوئی جشن نہیں منایا گیا حضرت عمر حضرت عثمان اور صحابہ کرام ہیں کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا حرام ہے ناجائز ہے بدعت ہے یہ لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بدعت کے ایجاد کرنے والے کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اور آج ہمارے معاشرے میں جتنی بدعتیں پائی جاتی ہیں اکثر بدعتوں کا حال یہی ہے کہ رافضیوں نے اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنوں نے ان بدعت کو ایجاد کیا ہے انہیں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا ہے تین صدیوں تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا اسی لیے تین صدیوں کے جو علماء ہیں اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی ذکر اس بات کا نہیں ملے گا اگر یہ چیز ان کے زمانے میں ہوتی تو ضرور اس کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر ملتا لیکن تین صدیوں کے بعد چونکہ چیز ایجاد کی گئی اس لیے تین صدیوں سے پہلے جو علماء محدثین اور علم کرام گزرے ہیں ان کے کتابوں کے اندر ان کے فتحوں میں اس طرح کی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے چیز بعد میں ایجاد کی گئی اور جو چیز دین اسلام کی تکمیل کے بعد ہو ظاہر بات ہے اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا علی و مکمل تو اکم و اکمل تو علیہ و ربی تو رقم السلام دینا ہم نے دین مکمل کر دیا دین کی تکمیل ہو گئی دین کی تکمیل کے تین سو سال کے بعد یا ساڑھے تین سو سال کے بعد اگر کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو اس کا دین اسلام میں کیا حکم ہوگا ظاہر سی بات ہے ہر انسان سمجھتا ہے کہ چیز ناجائز اور حرام ہوگی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز نہیں تھی نہ آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اگر اس دھرتی پر گزرے ہیں تو صحابہ کرام ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب زیادہ خلفۂ راشدین نے محبت کی اور ہمارے نبی فرمائے کرتے تھے علیہ کو بے سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المحدین ابو علیہ نوازن میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور بداعت سے بچو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو تو کی نئی چیز بداعت ہوتی ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے یہ خلفۂ راجدین کی بھی سنت نہیں ہے نہ ام کرام کی سنت ہے نہ امام ابو حنیفہ کی نہ امام مالک کی نہ امام شافی نہ امام مالک نہ امام امامبل نہ امام بخاری کسی بھی امام کی کسی کی بھی یہ سنت نہیں ہے اس لیے میرے بھائی یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہیں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہیں اگر محبت کا معیار اسی بات کو مان لیا جائے جو آج لوگوں نے بنا لیا ہے تو محبت کے اس معیار پر نہ صحابہ پورے اتریں گے نہ خلفائے راجدین پورے اتریں گے نہ علم کرام تعبین کوئی پورا اترا نہیں کوئی پورا نہیں اترے گا کیوں اس لیے کہ ان کے زمانے میں چیز نہیں تھی ان کے زمانے میں چیز نہیں تھی بعد میں لوگوں نے اس کو یاد کیا اگر یہ چیز سنت ہوتی اس کا عمل کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائش کے دن جشن مناتے آپ نے ولادت کے دن روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے اور پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا ہے آپ سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان ہر مہینے ہر پیر کو روزہ رکھے یہ سنت ہمارے لیے روزہ رکھنا اور پیر مہینے میں چار بار یا پانچ بار آ سکتا پانچ پیر بار بھی آ سکتا ہے لیکن جو تاریخ ہے یہ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے آپ اندازہ لگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا جمعرات کا آپ نے روزہ رکھا اور پیر کے دن روزہ رکھ کر کے آپ نے بات ثابت کر دی کہ ہماری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر منع ہے آج ہمارے یہاں لوگ اس کا عید نام رکھتے ہیں عید میلاد النبی ہمارے اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے تیسری کوئی عید نہیں اسلام کے اندر یہ تیسرے عید عید میلاد النبی کے نام سے سال میں انہوں نے بنانا شروع کر دیا آپ نے روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پیر کا دن آپ کی یعنی اس کے عید کا دن نہیں ہو سکتا آپ کی ولادت کا دن یا آپ کی ولادت کی تاریخ عید کا دن نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ روزہ عید کے دن رکھنا منع ہے عید کے دن انسان چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو ان دو تاریخوں میں انسان نہیں روزہ رکھ سکتا حرام شریعت کے اندر اس طریقے سے بقرعید کے جو شروعات کے تین ایام ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے اللہ یہ کہ انسان حج کرنے گیا اور قربانی نہ دے سکے ایسے آدمی کے لیے رخصت ہے باقی عام لوگوں کے لیے بقرعید کے چار دنوں تک روزہ رکھنا منع ہے تو آپ نے روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ میری ولادت کا دن یا عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے آپ سے محبت کی پہچان کیا ہے اس دن روزہ رکھنا پیر کے دن نہ یہ کہ سال میں ایک مرتبہ جشن منانا جلسے جلوس نکالنا نعرے بازی کرنا ہلڑ بازی کرنا لوگوں میں کھانے تقسیم کرنا حلوہ اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ناچنا گانا تمام چیزیں کی جاتی ہیں باقاعدہ ڈھول بازوں کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے اور شرکیاں باقاعدہ نعرے لگائے جاتے ہیں نام جلوس نکلتا اللہ کے سر کے نام پر اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اس طریقے شرکیاں نعرے باقاعدہ اس کے اندر لگائے جاتے ہیں عورتیں باقاعدہ گلو کرائیں باقاعدہ نعتیں پڑھتی ہیں جن نعتوں کے اندر غلو اور آپ کے مقام کو ربوبیت اور لوہیت کے مقام پر آپ کو فائز کر دیا جاتا آپ کی شان میں غلو کیا جاتا یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں لہذا علماء کا فتویٰ ہے علم کرام کا یہ ساری چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں اور اس کے پیدا کرنے والے رافضی ہیں اسی لیے یہ چھ طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی بعد میں اور بدعتیں ختم ہو گئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانے والی بات باقی رہ گئی اور آج بھی لوگ اس کو مناتے ہیں تو یہ میرے بھائی ہوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان نہیں ہے اور پھر جو ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے یہ ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے نو تاریخ کو ہوئی آٹھ تاریخ کو ہوئی سات تاریخ کو ہوئی ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن آپ کی تاریخ وفات پر ربیع الاول کی بارہ تاریخ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف رافضیوں کیا یہ ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کی اٹھارہ تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ کس نام پر جشن مناتے ہیں اللہ کے رسول کی ولادت پر یا نوز بلّہ اللہ کے رسول کی وفات پر کہیں کو جانے میں جشن نہیں ہوتا اس لیے ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں ہمارے یہ بھی لوگ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں باقاعدہ آپ تشریف لاتے ہیں لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جب فاتحہ پڑھا جاتا ہے میلاد کی جشن جشن کا کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور کوئی مولوی آتا ہے کچھ فاتحہ پڑھتا ہے کچھ چیزیں پڑھتا ہے تو لوگ استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ سب کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں نوعز اللہ میں کہہ رہے یہ کس قدر گمراہی والا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے آپ دنیا میں واپس تشریف نہیں لاتے ہیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کیا کبھی آپ دنیا کے اندر تشریف لائے کبھی ایسا نہیں ہوا اس لیے عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے مجلسوں میں اور بیلاد کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں یہ انتہائی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے یہ اللہ رب العالمین معصوم آپ برزخ کی زندگی میں ہیں اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا وہ دیوار قائم رہے گی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انا اول من شخص کو الخبر کہ سب سے پہلا شخص میں وہ ہوں گا جس کی خبر پھٹے گی اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ کب ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اس رافی علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنی خبروں سے کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے کھڑے ہونے والے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رانی ہوگی لہٰذا آپ کی خبر سے کسی کی محفل اور کسی کی میراد میں اور کسی کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے قطن حاضر نہیں ہوتے یہ سراسر حرام عقیدہ ہے یہ اور یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے یہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا کے اندر نہیں واپس آتا ہے اللہ کے سور روکا جائے گا تب اللہ ابامن سب کو زندہ کرے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں اٹھ کھڑے ہوں گے لہٰذا یہ بدعقید کی انتہا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے تو یہ جو عید ملاد النبی ہے میرے بھائیوں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے علماء کے فتوے ہیں کہ باقاعدہ یہ بدعت ہے یہ ناجائز ہے اور آپ کی زندگی میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے یہ اہم دن ہے کیونکہ آپ کی بےشت ہی سے دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا مکہ کے مشرق تو محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے آپ کی ولادت کے بھی قائل تھے آپ کے اخلاق کے بھی قائل تھے لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف لانا شروع کیا شرک سے ڈرانا شروع کیا سب آپ کے دشمن ہو گئے سب آپ کے دشمن ہو گئے جو آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے آپ کے پاس لا کر کے مانتے رکھا کرتے تھے اور اپنے جھگڑوں میں جن کے پاس لوگ جاتے تھے فیصلے لینے کے لیے جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا سب آپ کے دشمن ہو گئے تو محمد بن عبداللہ کو بھی مانتے تھے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کو مانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ لیکن رسول نہیں مانتے تھے وہ تو آج بھی ہم آپ کے اخلاق کا ذکر کریں اور آپ کی رسالت کا جو اصل مقصد تھا توحید کو دنیا کے اندر قائم کرنا اور شرک کا خلاقما کرنا اور اس کو چیز ہمارے اندر نہ پائی جائے تو گویا کہ ہم نے آپ کے آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو نہیں سمجھا اس مقصد کو اس پیغام کو اس مشن کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا اس لیے مکہ کے مشرق بھی محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے لہذا کسی کی ولادت پر جشن منانا یہ دین کے اندر حرام و ناجائز ہے اللہ کے سر ہے سے منحم علیہ الفور الدن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سرگرد کو مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا آپ اسے جو بھی سمجھ کر کے کریں اس کا جو بھی آپ نام دیں کتنا بھی پیسہ خرچ کریں جو کچھ بھی کریں میرے بھائی کو سراسر بربادی ہے اور وہ چیز حرام اور ناجائز ہے منا امرینا ہادا ہو دم جس نے ہماری شریعت کی طرف نئی چیز پیدا کی وہ محدود اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنت کی تباہ کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ سے سنت کی محبت کی پہچان آپ کی سنتوں کی دبا کرنا آپ کی پیروی کرنا ہے بدعت اور خرافات سے دور رہنا یہ آپ سے محبت کی پہچان بدعات کے آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی خرافات کر کے آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی یہ ساری بدعت اور خرافات ہیں علماء کے فتح اس کے تعلق سے موجود ہیں امام باز رحمۃ اللہ علیہ سے امام سے بڑے بڑے علماء کے فتح اس کے تعلق سے موجود ہیں لہٰذا یہ ساری چیزیں کرنا حرام اور ناجائز ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں آپ کے گھر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے آپ ان کو منع کریں آپ ان کو منع کریں چیزوں سے کیونکہ اگر آپ نہیں منع کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سر حدیث جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جو مرنے والے کے جو ورثہ ہیں اگر اس پر نوحہ کرتے ہیں روتے ہیں تو مرنے والے کو عذاب کیا جاتا ہے کیوں اس کو عذاب کیا جاتا ہے علماء نے بیان کیا ہے کیونکہ اس نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ مت کرنا ماتم مت کرنا اس کے خاندان میں چیز چل رہی تھی اس کے علاقے میں چل رہی تھی اسے معلوم تھا کہ ناجائز اور حرام ہے اس نے منع نہیں کیا تو منع نہ کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ اس نے وہ عمل نہیں کیا کسی اور نے کیا اس کے خاندان کے لوگوں نے کیا لیکن اسے عذاب دیا جاتا ہے یہی معاملہ میرے بھائی اگر آپ اپنے گھر والوں کو اپنے اہل ویال کو اس بداعت سے منع نہیں کریں گے ان کو نہیں روکیں گے تو یہ آپ کے کالے کرتوت کے اندر درج کیا جائے گا آپ کے اوپر لکھا جائے گا کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں آپ نگہبان ہیں اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اپنے ماتحت کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کلکم مسول کلکم رائی تم میں سر آدمی رائی ہے نگہبان ہے ہر آدمی ذمہ دار لہذا آپ کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پیسے بھیج دو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ان کی تربیت کرنا ان کو بدعت اور شرک سے خرافات سے روکنا یہ آپ کی اور بڑی ذمہ داری ہے پیسہ دینے سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل ویال کو اپنے گھر والوں کو بدعت اور خرافات سے دور کر کے رکھیں یہ بڑی ذمہ داری آپ کی ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں لہذا آپ کا حق بنتا ہے ان کا فرد بنتا آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کو منع کریں کہ چیز جی دین کے اندر بدات ہے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا راجی نے نہیں کیا ایم کرام نے نہیں کیا تین صدیوں تک یہ عمل نہیں ہوا اور اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر یہ عمل کیا جائے گا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا سراسر حرام و ناجائز ہوگی وہ چیز کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا پہ نبی کے اوپر لہذا میرے بھائیوں آپ کا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے اور ہمارے خاندان میں یہ چیز ہے تو ہم ان کی تبدیل کریں یا دن آپ لوگوں کو محل کو بنا رہا ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ بدعت اور خرابات سے بچاؤ توحید کی تعلیم دو سنت کی تعلیم دو سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں لوگ سنتوں پر عمل نہیں کرتے پیر کے دن روزہ نہیں رکھتے اس دن لوگ جشن مناتے ہیں نمازیں تک نہیں پڑھتے فرد نمازیں بھی نہیں ادا کی جاتی ہیں اور فرائض نہیں کیے جاتے لیکن بدعت اور خرافات کے اندر انسان بہت زیادہ چاپ و چوبند رہتا ہے یہ شیطان نے الٹا سکھا دیا کہ اس عالم ایک مرتبہ کر لو خلاص فرمانہ مل گیا سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو کہ آپ سب زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے آئے پورے سال کچھ بھی کرو نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو کچھ بھی نہ کرو آپ کو فرمانہ مل گیا کہ آپ سب زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایک دن کر لیجئے بہت آسان ہو گیا سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے میرے بھائیوں سراسر یہ جو ابلیس ہے اس کی طرف سے یہ سب ریشہ دیوانیاں اور سب ابلیس کی طرف ساری چیزیں ہیں اس لیے ہمیں اس کے جال سے پھنسنے کے بجائے ہمیں باقاعدہ اپنے اہل ویال تو گھر والوں کو سنت اور توحید کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعت اور خرافات ختم ہوں اور ان کا وجود جو ہے ختم ہو جائے اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اللہ رب اللہ بدعات سے محفوظ رکھے قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو اپنے حوض سے بھگا دیں گے اسے پانی نہیں دیں گے لوگ آپ سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر رکھی تھی اس لیے اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے آپ کے حوض سے پانی پینا چاہتے بدعات کو چھوڑیے بدعتی سے زیادہ خوش ہوتا ہے انگلش ایک انسان نافرمانی کرتا اسے اتنا خوش نہیں ہوتا کیونکہ بداتی بدات کو صاف سمجھ کے کرتا اچھا سمجھ کے کرتا ہے وہ اس لیے بداتی سے بڑی زیادہ خوش ہوتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں تو بداع سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ابلیس کو خوش کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رضا حاضر کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رضا مل کے اللہ کو ہم نے خوش کر لیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے لہذا اس بدا سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو بھی بدعت ہمارے معاشرے کے اندر تمام بدعت ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عامین بارک اللہ علیہ عدیم ویاکم بلایات الکر حکیم تعالیٰ جواب الکریم ملکمر الرحیم